السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے آپ آڈٹ پلاننگ کی باتیں چل رہی ہیں لاسٹ لیکچر سے کچھ سمجھ میں آئی ہم نے آڈٹ پلاننگ کے اندر یہ بات دیکھی تھی کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے اور پھر آڈٹ پلان ڈیولپ کیا جاتا ہے اور جب ہم آڈٹ پلان کی بات کرتے ہیں تو آڈٹ پلان میں پروسیجرز ہوتے ہیں آڈٹ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے اس ریفرنس میں اور پھر آڈٹ پلان کے مطابق آڈٹ کرنے کے لیے جو ہمارے آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ممبرس ہوتے ہیں ان کو ہم انسٹرکشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے آڈٹ پروسیجرز اپنانے اور وہ جو انسٹرکشن ہوتی ہیں ان انسٹرکشن کو ہم آڈٹ پروگرام کہتے ہیں یہ کچھ ٹرمینالوجیز بھی ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے overall audit strategy audit plan audit program ان کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں ہماری کچھ ڈسکشنز چلی تھی اور پھر جو بھی آڈٹ پلان بنتے ہیں ان کو ڈاکومینٹ کیا جانا بہت ضروری ہے میمورینڈم کی شکل میں اپنی ورکنگ پیپر فائلس کے اندر ہم ان کو لگا دیتے ہیں اور کچھ اسٹینڈرڈ بھی بعض اوقات آڈٹ پروگرامس آڈیٹر اپنا رہا ہوتا ہے with few modifications relevant to the audit client یا پھر کچھ چیک لسٹ ہوتی ہیں جن کو کہ آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ممبرس کو دے دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے مطابق آپ نے آڈٹ کرنا سو یو آڈ پلان کیا جاتا ہے اور پلانڈ آڈٹ کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسا آڈٹ پرفارم کرتے ہیں جو کہ according to the engagement requirements ہوتا ہے ہماری جو انگیجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق ہمارا انفیکٹ آڈٹ جو ہے پلان ہونا چاہیے سو یہ آڈٹ پلان ہم نے ڈسکس کیا ایک بڑی آرگنائزیشن کے لیول پر اسمال اینٹیز جو ہوتی ہیں اس لیول پر بھی آڈیٹ پروگرامس بنتے ہیں اس لیول پر بھی پلاننگ ہوتی ہے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اب وہاں پر لائک like یہ جو ہماری چھوٹی آڈیٹ فرمز ہوتی ہیں جن میں کہ سنگل پرنسپل بیسڈ ایک ہی پارٹنر کے ساتھ وہ فرم چل رہی ہوتی ہیں وہ آڈیٹ پروگرام بنا رہی ہوتی ہیں اب وہاں پر کوئی بہت زیادہ کمپلیکس میٹرز نہیں ہوتے اور نہ ہی جو آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ہوتی ہے اس کے ممبرس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو اینٹی ہے جس کا ہم آڈٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کمپلیکس نہیں ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہے اور ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے کمیونیکیشن پرابلمس بھی نہیں آ رہی ہیں وہاں پر بھی مینجمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ کوآڈینیشن ایزی ہے بہت زیادہ ایکسپرٹس انوالو نہیں ہیں انٹرنل آڈیٹنگ کے بھی میٹرز جو ہیں کمپلیکس نہیں ہیں لہذا جو چھوٹی اینٹیز ہوتی ہیں وہاں پر پلاننگ تو موجود ہوتی ہے لیکن اتنی کمپلیکسٹیز نہیں ہوتی لہذا ایک چھوٹے سائز کی اینٹی کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہاں پر پلاننگ بہرحال موجود ہوتی ہے یہ نہیں کہ آڈٹ پلان کے بغیر ہم آڈٹ کو پرفارم کریں وہاں پر بھی جو انگیجمنٹ ٹیم ممبرس ہوتے ہیں ان کو پراپرلی انسٹرکشن پرووائڈ کی جاتی ہیں آڈٹ پروگرامس وہاں پر بھی بنائے جاتے ہیں ہاں لیکن اب وہاں پر کمپلیکس مینولس والی باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر کمیونیکیشن پرابلمس کی باتیں نہیں ہوں گی ڈاکومینٹیشن پرابلمس کی باتیں نہیں ہوں گی ریسورسز کی پراپر پلاننگ کی مسائل نہیں آئیں گے لہذا وہاں پر قدرے آسانیاں ہوں گی اچھا جی اب آج جو ہم نے باتیں ڈسکس کرنی ہے اس میں سب سے پہلی ایک بات وہ کیا وہ یہ کہ charge with governance and management یعنی کہ آڈیٹر نے اپنی آڈیٹ پلاننگس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ڈسکس کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس آڈٹ اینٹی آڈیٹ کلائنٹ کے چارج وتھ گورننس ہیں اور جو مینجمنٹ پیپل ہیں ان کے ساتھ اس نے ڈسکس کرنا ہوتا اچھا اب یہ جو ڈسکشن ہوتی ہے جو بھی آڈیٹر نے پلاننگ کی ہے اس پلاننگ کی discussion with those people who are charged with the governance of that audit client اور who are the management people اس ڈسکشن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ تھی اس لیے ہم نے ڈسکشن کی یہ کمیونیکیشن ریکوائرمنٹ تھی جو کہ آڈیٹ انگیجمنٹ لیٹر میں تحریر تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں تھی لیکن ہم نے اس کمیونیکیشن کو اس لیے کیا تاکہ زیادہ افیکٹو اور ایفیشنٹ آڈیٹ پرفارم ہو سکے اب اس ڈسکشن میں آرڈینریلی جو کچھ انکلوڈ ہوتا ہے اس میں شامل ہیں overall audit strategies timing of the audit جس میں کہ شامل ہوں گی کوئی لمیٹیشن وغیرہ بھی اگر ان کے اوپر لگائی گئی ہیں یا پھر کوئی ایڈیشنل ریکوائرمنٹس اس ریفرنس میں اب جب آڈیٹر اپنی اسٹریٹجیز کو ٹائمنگس کو یا کوئی لمیٹیشن وغیرہ کو ڈسکس کر رہا ہوگا مینجمنٹ پیپل کے ساتھ تو وہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیا بات کہ آڈیٹر آل ٹوگیدر ایکسپوز نہ ہو ان لوگوں کے سامنے کہ جی میں نے کیا آڈیٹ پروسیجر لگانے ہیں ان کے بارے میں بھی نہ کہیں وہ بتا دے ان کی ایکسٹینڈ کیا ہوگی وہ بھی نہ کہیں بتا دے ٹھیک ہے یہاں پر اس حد تک جو ہے آڈیٹر کو خیال برتنا ہوگا کمیونیکیشن کرے ضرور کمیونیکیشن کرے لیکن ایک لیول تک کمیونیکیشن کو اپنی آڈیٹ پلان کو ایکسپوز کرے تاکہ کہیں وہ آڈیٹ کلائنٹ ان باتوں کو نہ بھانپ لے کہ جی یہ ایکسٹرنل آڈیٹر کیا کرنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ کن کن کن کن ایریاز کا کا کرے گا اس سیمپل سائز کیا ہوگا یا سیمپل جو ہوگا کن اکاؤنٹ بیلنس پر مشتمل ہوگا آل ٹوگیدر ایکسپوز نہیں ہوگا سو کمیونیکیشن تو بہرحال آڈٹ پلان کی کی جائے گی with those who are charged with the governance and the management اچھا جی اب نیکسٹ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انگیجمنٹس کے لیے کچھ کیا ہوں گے انگیجمنٹس اس کو سمجھ لیجیے انیشیل آڈ انگیجمنٹس مینس کہ پہلے کوئی اور اس اینٹی کا آڈیٹ کرتے تھے اب یہ اینٹی ہمارا آڈیٹ ہے تو ایسی اسٹیج پر انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹس ہیں یعنی کہ we are going to become the auditor of the entity for the very first time اس سے پہلے ہم اس کے آڈیٹر نہیں تھے پچھلے سالوں کا آڈیٹ جو ہے ہم نے نہیں کیا ہوا اس اینٹی کا تو جب ہم انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت کچھ ایڈیشنل کنسیڈریشن بھی ہوں گی آڈیٹ پلاننگ اور آڈٹ اسٹریٹجی کے لیول پر ہم نے اس اینٹی کی آڈیٹ اسٹریٹجی بنانی ہے اور آڈٹ پلان بنانا ہے جو کہ for the very first time ہم آڈٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا کن مزید باتوں کا خیال رکھا جائے گا number one unless prohibited by law or regulation arrangements to be made with the previous auditor ہاں اگر لا منع کرتا ہے یا ریگولیشن منع کرتی ہیں تب تو نہیں لیکن اگر لا اور ریگولیشن اجازت دیتی ہیں تو جو پریویس آڈیٹر ہے ہم سے پہلے پریڈیسر اس کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے ان کے ورکنگ پیپرز کو ہم گو تھرو کرنا چاہیں گے بہت سی ویریفیکیشنز کو حاصل کرنے کے لیے لہذا یہ بات ہماری آڈیٹ اسٹریٹجی اور آڈٹ پلان کا حصہ ہو next any major issues discuss with management in connection with the initial selection as auditor اب انیشیل سلیکشن جو ہوئی ہے ہماری ایز این آڈیٹر اس اینٹی کی اس وقت مینجمنٹ کے ساتھ کچھ میجر ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے کیونکہ انیشل آڈیٹ انگیجمنٹ ہے نا اب وہ جو میجر ایشوز اس وقت ڈسکس ہوئے ہیں اب وہ ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں with those who are charge with the governance اب یوں ڈسکس کر کے ہم انفیکٹ اپنی فردر آڈیٹ اسٹریٹجی اور آڈیٹ پلان ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ افیکٹو ہوں تو انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹ کے لیول پر یہ بھی ایک کام ہمیں خاطر میں لانا ہوگا next comes the planned audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening balance اب دیکھیے انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے پہلے کا آڈٹ کسی اور آڈٹ فرم کے پاس تھا اب ہم جب اس آڈٹ کو کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا تھا تو ہمیں اس کے اوپننگ بیلنس ریکوائرڈ ہوں گے وہ اوپننگ بیلنس کیسے ہم ویریفائی کریں گے اس کے بارے میں اب ہمیں پلاننگ کرنا ہوگی obviously we have to contact the predecessor auditors لہٰذا یہ بھی ہماری پلاننگ کے لیے ایک ایڈیشنل کنسیڈریشن ہوگی next comes the assignment of firm personnel with appropriate level of capabilities and competence to respond to anticipated significant risk اب کچھ اینٹیسپیکٹ سیگنیفیکینٹ رسک ہوں گے ان پر ہم نے کیسے ریسپونڈ کرنا اس کے بارے میں بھی ہم اپنی پلاننگ میں اس کو کنسیڈر کریں گے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ادر پروسیجرس کے ریفرنس میں that are required by the firm system of quality control for initial audit engagements یعنی کہ وہ جو آڈیٹ فرم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹ کی طرف جائیں گے تو ہم مزید جو دوسرے پارٹنرز ہیں لائک چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ فرم میں ایک تو انگیجمنٹ پارٹنر ہوتا ہے نا اس بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ فرم ایک اکیلے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بھی چل رہی ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس بھی تو اس فرم کے پارٹنر ہوتے ہیں اب اگر اے بی سی کمپنی کا آڈیٹ کرنا ہے تو اے بی سی کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ فرم جو اپوائنٹ ہو رہی ہے اس میں ایک انگیجمنٹ پارٹنر ہوگا جو کہ انگیجمنٹ لیٹر سائن کرے گا آڈیٹر ہی ہے وہ انگیجمنٹ لیٹر سائن کرے گا اب آڈیٹ پلان آڈیٹ اسٹریٹجیز ساری اس نے انگیجمنٹ پارٹنر نہیں بنانی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کوالٹی کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو chartered accountant firm for the very first time auditor بننے جا رہی ہے اس ایک کمپنی کی تو اس کے لیے جو آڈیٹ اسٹریٹجیز اور آڈیٹ پلانس بنائے گئے ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا باقی کے پارٹنرز کے ساتھ بھی اس چارٹرڈ کانٹینٹ فرم کے باقی کے پارٹنرز کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور اگر کوئی سینئرز ہیں یا مینیجرس ہیں تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جائے گا تاکہ for the very first time ہم جس کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے جو آڈٹ اسٹریٹجیز بنے اور جو آڈٹ پلانس بنے وہ بہترین ہوں اور صحیح ہم ان سے ریزلٹس لے سکیں فالو کیا تو انیشیل انگیجمنٹ کی صورت میں انیشیل آڈیٹ انگیجمنٹ کی صورت میں یہ کچھ مزید باتیں ہوتی ہیں جن کو کنسیڈر کرتا ہے آڈیٹر ڈیورنگ اٹس پلاننگ اچھا جی خاصی حد تک باتیں ہو چکی پلاننگ کے بارے میں آڈٹ پلان کے ریفرنس میں اب ہم ایک مزید ڈیٹیل کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کچھ ایگزامپلس کو کچھ ایسے میٹرز کو جو کہ آڈیٹر میں consider establishing the overall audit strategy اب یہ والی بات اسٹوڈینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی ہونے جا رہی ہے کہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے جو اس آڈٹ کلائنٹ کے لیے اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی بنانی ہے اس میں ہم نے جن میٹرز کو کنسیڈر کرنا ہے وہ کون کون سے ہوں گے تو اس میں اگزامپل کے طور پر ہم تین ایریاز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس وقت number one audit engagement number two reporting objectives and number three direction of the audit اب سب سے پہلے ہم دیکھنے جا رہے ہیں scope of the audit engagement کو کہ scope of the audit engagement کو اسٹیبلش کرنے کے دوران آڈیٹر کن کن میٹرس کو کنسیڈر کرے گا scope of the audit engagement کو اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے آڈیٹر اب اس کے بارے میں جب اس نے آڈیٹ اسٹریٹجی بنانی ہے تو آڈیٹ اسٹریٹجی بناتے وقت وہ کون کون سے میٹرس کنسیڈر کرنے جا رہا number one the financial reporting framework financial reporting framework کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس فریم ورک کے تحت فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنانی اور پرزینٹ کرنی ہے ہم جو فالو کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ جو ہے اس کا کنسپٹل فریم ورک ہے جس کے اندر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے آبجیکٹو بتائے گئے ہیں اس کی انڈر لائن ایزمپشن بتائی گئی ہیں elements of the financial statements بتائے گئے ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کا ان کو میجر کرنے کی بیسز اور کرائٹیریا بتائے گئے ہیں اور کوالیٹیو کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی کیا ہوں گے سو so, وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جس فریم ورک کے تحت بنائی جائیں گی اس کو کنسیڈر کرے گا اپنی آڈیٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران کیونکہ اس نے اب دیکھنا ہے کہ جو آڈٹ انگیجمنٹ کا اسکوپ ڈٹرمن کرنا ہے وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں جن کو وہ آڈٹ کرنے جا رہا ہے کیا وہ اکاؤنٹنگ فریم ورک کے مطابق بنائی گئی ہیں یا نہیں لہٰذا اس کو کنسیڈر کرے گا number second industry specific reporting requirement بعض صورتوں میں کچھ کمپنیز کو جس انڈسٹری سے وہ ریلیٹ کرتی ہیں ان کی ریگولیشن کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس رپورٹ کرنا ہوتی ہیں فور ایگزامپل بینکس اب بینکس کو پروڈینشیل ریگولیشن کے مطابق اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پرزینٹ کرنا ہوتی ہیں اب ان ریکوائرمنٹس کو بھی کنسیڈر کرے گا آڈیٹر وائل اسٹریٹجی اسٹریٹجی وہ ڈیولپ کرتے وقت آڈیٹر ہر طرح کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کو خاطر میں لائے گا کنسیڈر کرے گا next point comes the expected audit coverage اب کون کون سے کمپونیٹس ہیں جس کو اس نے کور کرنا وہ جو بھی کمپونیٹس ہیں برانچز ہیں سیگمنٹس ہیں سبسڈری کمپنیز ہیں جو جو بھی ایکسپیکٹڈ ہیں ان کی کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا اسکوپ ڈٹرمن ہو رہا ہے اور اس اسکوپ کے لیے آڈیٹ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے لہٰذا کنسیڈر کرے گا next comes the nature of the control relationships between a parent and its components اب وہ کنسولیڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس اگر ہیں جن کا آڈٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ نیچر آف کنٹرول کیا ہے جی کیا یہ ووٹنگ رائٹس کے ذریعے سے کنٹرول ہے کیا میکسیمم ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنے کے ذریعے سے کنٹرول ہے کیا یہ کنٹرول جو اسٹیبلش ہوا ہے یہ کسی اسٹیچیوٹ کے اسٹیچیوٹ کے ذریعے سے کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے یا کسی کوویننٹ کے ذریعے سے کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے کسی کانٹریکٹ کے ذریعے سے کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے اس چیز کو بھی خاطر میں لائے گا اب آڈیٹ اسٹریٹجی بنانی ہے لہٰذا یہ چیزیں آڈیٹر دیکھ رہا next comes the extent to which the components are audited by other auditors اب دیکھیں نا وہ جو کمپونیٹس ہیں لائک سبسڈری کمپنی ہے اس کو کوئی اور آڈیٹر اگر آڈیٹ کر رہا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی لہٰذا یہ بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے پھر بات آتی ہے nature of the business segments to be audited اب وہ جو بزنس سیگمنٹس جن کو آڈیٹ کرنا ہے وہ کس نیچر کے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا next the reporting currency to be used کیا پاک روپیز ہی صرف استعمال ہو رہے ہیں یا کوئی اور کرنسی ہے جس میں رپورٹ کیا جانا ہے لائک like بعض اوقات بیرون ملک کی سبسڈریز ہیں اب ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ پاک روپیز میں تو نہیں ہوگی یا بذات خود آپ کی اینٹی جو ہے اس میں جو سبسڈریز بیرون ملک کی ہیں فورن اینٹیز ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے پاک روپی میں پھر پریزنٹ کرنا تو بہرحال اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ رپورٹنگ کرنسی کیا ہوگی پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے the need for a statutory audit of standalone financial statements in addition to an audit for consolidation purpose اب اسکوپ آف آڈیٹ انگیجمنٹ کے لیول پر آڈیٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم تو کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈیٹ کرنے جا رہے ہیں کیا یہاں پر کوئی اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ اس پیرنٹ کمپنی کی الگ سے بھی آڈٹ کی جانی چاہیے اس چیز کو بھی خاطر میں لائیں گے next comes the coordination of the expected coverage and timing of the audit work with any review of interim financial information and the effect on the audit of the information reviews کوئی انٹرم اگر رپورٹنگ ہوگی تو اس کا ریویو اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے فائنل کے اوپر اس چیز کو بھی خاطر میں لائیں گے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ the discussion of matters that may affect the audit with firm personnel responsible for performing other service to the entity اب بات ہو رہی ہے اسکوپ آف آڈیٹ انگیجمنٹ کے ریفرنس میں اب یہاں پر آپ جس آڈیٹ فرم کے پارٹنر ہیں آپ تو انگیجمنٹ پارٹنر ہیں نا آپ نے انگیجمنٹ لیٹر سائن کیا ہوا ہے آپ ہی کی آڈیٹ فرم کے کوئی اور صاحب اگر کوئی اور سروسز پرفارم کر رہے ہیں اس اینٹی کے لیے تو آپ وہاں پر مختلف میٹرس کو ڈسکس کر لیں گے آپس میں تاکہ اسٹریٹجی جو بنائی جائے وہ کلیش میں نہ آئے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے the availability of client personnel and data اب یہاں پر آڈیٹ اسٹریٹجی بنانے کے وقت ہمیں بہرحال یہ بھی خاطر میں لانا ہوگا کہ آڈٹ کلائنٹ کے پرسونل اویلیبل ہیں ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے اور وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ اویلیبل ہوگا ہمیں جس پر بیس کر کے ہم نے آڈیٹ پروسیجر اپلائی کرنے اور سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے سو جی یہ وہ ڈفرینٹ میٹرس تھے جو کہ ہم آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران کنسیڈر کرتے ہیں کس اسٹیج پر اسکوپ آف آڈٹ انگیجمنٹ کے ریفرنس میں اب نیکسٹ ایک اور ہم جو دوسری اگزامپل لے رہے ہیں ان پہ ہم دیکھیں گے کہ کن کن باتوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ بات ہے رپورٹنگ آبجیکٹو کے ریفرنس میں جس میں timing of the audit and nature of the communication جو اس کلائنٹ کے ساتھ کرنی ہے ان کی بھی بات آ جائے گی تو اس میں آڈیٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران جن میٹرس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے number one the entity's time table for reporting کہ اینٹی نے کیا ہمیں ٹائم ٹیبل دیا رپورٹنگ کا انٹرم یا فائنل اسٹیج پر رپورٹنگ ہوگی اس کے مطابق ہم اسٹریٹجی بنائیں گے next the organisation of meeting governance the nature timing and extent of the audit work اب ہم نے آڈیٹ ورک کی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا لہذا اس چیز کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے آڈیٹ اسٹریٹجی میں next point comes discussion with management and expected charge with timing regarding the to of issued and and other اس میں ریٹرن اور اورل دونوں طرح کی کمیونیکیشن آ جایا کرتی ہیں ان کی نیچر اور اس کی ٹائمنگ کے بارے میں یا بات کی جا رہی ہے اچھا یاد رہے کہ جب کمیونیکیشن کی بات آتی ہے تو اس میں مینجمنٹ لیٹر سے متعلق جو باتیں وہ بھی آ جایا کرتی ہیں مینجمنٹ لیٹر کے بارے میں بڑا مختصر سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنل کنٹرول ویکنیسز ہوتی ہیں وہ آڈیٹر نے کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہیں مینجمنٹ کو کہ جی ہم نے آڈیٹ کے دوران جو ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے تھے وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی یہ یہ یہ یہ انٹرنل کنٹرول ویکنیسز ہیں لہذا ہم آپ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ انٹرنل کنٹرول ویکنیسز جس ڈاکومینٹ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں آڈیٹ کلائنٹ کو وہ مینجمنٹ لیٹر کہلاتا ہے تو وہ جو کمیونیکیشنز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا آڈٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران next comes the discussion with management regarding the expected communication on the status of audit work to the engagement and the expected deliverable resulting from the audit procedures اب وہ آڈیٹ پروسیجرس کے ذریعے سے آڈیٹ ورک کے ذریعے سے جو نتائج نکل رہے ہیں ان کی کمیونیکیشن جو ان کو کی جائیں گی اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے next comes the expected nature and timing of communication among engagement team members including the nature and timing of team meetings and timing of the review of work performed اب ہم بات کر رہے ہیں ٹیم ممبرس کے ساتھ کمیونیکیشن کی اس نے جو اپنی ٹیم کے ساتھ آڈیٹ انگیجمنٹ ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے ان کی نیچر اور ٹائمنگ کیا ہوں گی اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے ان کے ریویوز کب کب ہوں گے ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے while preparing while developing audit strategies next point is whether there are any other expected communication with third parties اب یہاں پر تھرڈ پارٹیز کے ساتھ کمیونیکیشن کی بات کی جا رہی ہے اب یہ تھرڈ پارٹیز کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے یہ اسٹیچوٹری بھی ہو سکتی ہیں اور کنفرمیشن کے لیے بھی ہو سکتی ہیں یاد ہے وہ جو ڈیٹرز کے ساتھ کنفرمیشن کے لیے کمیونیکیشن کی اور جو بینکس کے ساتھ کی تو ہر طرح کی جو کمیونیکیشن ہیں ان کی ٹائمنگ ہیں ان کی نیچر ہیں ان سب کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وائلڈ ڈیولپنگ آڈیٹ اسٹریٹجی اب جی اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں ڈائریکشن آف دی آڈیٹ کے ریفرنس میں اب یہاں پر جن میٹرس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انہیں ترتیب دیکھ لیتے ہیں ڈائریکشن کی جب بھی بات آئے گی اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ ڈائریکشن آڈیٹر کی طرف سے جو اس کی آڈیٹ انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کو دی جا رہی ہے انسٹرکشنس ڈائریکشنس کہ کس طرح سے آپ نے آڈٹ کو لے کر چلنا کس طرح سے آپ نے آڈٹ ایویڈینس تلاش کرنا جن سے ہمیں ریزنیبل ایشورینس مل رہی ہو تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے ود ٹو میٹیریلٹی کہ وہ ڈائریکشن جو ہیں میٹیریلٹی کے حوالے سے ہونی چاہیے ٹالریبل ایرر کے ریفرنس میں ہونی چاہیے ٹالریبل ایرر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ڈائریکشن دینی چاہیے آپ کو کہ جی یہ ہمارا ٹالریبل ایرر ہے لہذا ہم آپ کو انسٹرکشن دیتے ہیں یہ یہ تو اس کے بارے میں آڈیٹ اسٹریٹجی جب آپ بنا رہے ہوں گے تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارا ٹالریبل ایرر آڈیٹ مٹیریلٹی کیا ہے next point is setting materiality for planning purpose ہم نے پلاننگ کے لیے جو مٹیریلٹی سیٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے ایک تو ٹالریبل ایرر کہ جو ہم آڈیٹ ایویڈینس کے ریفرنس میں کہتے ہیں اور دوسرا ہے materiality with reference to the planning اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا materiality for auditors of components ہم جو کمپونیٹس کے آڈیٹرس ہیں سبسڈری کمپنیز کے جو آڈیٹرس ہیں ان کے لیے بھی ہم مٹیریلٹی کو سیٹ کرتے اور ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس بات کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے while developing audit strategy next comes reconsidering materiality as audit procedures are performed during the course of the audit. ہم نے audit procedures اپنائے during the course of the audit. اور ان audit procedures سے ہمیں جو results ملیں گے تو ان ریزلٹس پر بیس کر کے اگر ہم مٹیریلٹی کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں تو ہماری آڈٹ اسٹریٹجیز کیا ہونا چاہیے لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھ کر آڈیٹ اسٹریٹجی بنائی جائیں گے components and account balance audit strategy بناتے وقت ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ سیگنیفیکینٹ اکاؤنٹ بیلنس کون سے ہیں اور اہم کمپوننٹس کون سے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہم اکارڈنگلی ریسورسز کو ڈپلوائے کریں ڈپلوائمنٹ آف ریسورسز کی بات کی تھی نا ہم نے آڈیٹ اسٹریٹجی کے اندر وہ یہ والی بات ہے کہ اس لیول پر ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں next point comes audit areas where there is a higher risk of material misstatements ہمیں ان آڈٹ ایریاز کو کنسیڈر کرنا ہوگا جہاں پر ہائی رسک موجود ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہائی رسک ایریاز ہیں اب وہاں پر بھی ہم نے ڈپلائمنٹ کے وقت بات کی تھی کہ جب ہم نے ریسورسز ڈپلوائے کرنے ہیں تو اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے اور اسٹریٹجی میں وہ والی بات بھی یہاں پر آ گئی انہیں اب جب ہم نے ڈائریکشن دینی ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈائریکشن اسٹریٹجی کے اندر ہم اس کو کور کریں گے next comes the impact of the assessed risk of material misstatement at the overall financial statement level on direction supervision and review وہ جو مٹیریل مسٹیٹمنٹ کے رسک کو اسیس کیا تھا اس رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی اسیسمنٹ کے نتیجے میں جو ڈائریکشن میں تبدیلی آنی ہے سپرویژن اینڈ ریویو میں تبدیلی آنی ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا فالو کر رہے ہیں نا پوائنٹس کو next point comes the selection of the engagement team and the assignment of the audit work to them اس لیول پر ڈائریکشن تو نہیں دینی ہے نا ہم نے کہ ہم نے وہ جو انگیجمنٹ ٹیم سلیکٹ کی ہے اس میں کون کون لوگ موجود ہیں سینئرس جونیئرس سیمی سینئرس وغیرہ کوئی ایکسپرٹس اب اس کے مطابق ان کو انسٹرکشنز دینی ہے لہذا وہ جو ڈائریکشن آڈٹ کی ہم نے دینی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ہم جو آڈٹ اسٹریٹجی ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کو ڈیویلپ کرنے کے دوران ہم دیکھیں گے کہ آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کس طرح کی سلیکٹ کی گئی ہے next point is engagement budgeting جس میں کہ ٹائم بجٹنگ بھی شامل ہے اب ہائی رسک ایریا پر کیا انگیجمنٹ بجٹنگ موجود ہے کتنے بندے بھیجنے ہیں کتنا ٹائم لگانا ہے کتنی کاسٹ کاسٹنگ کروے گی لہذا یہ بھی ہماری آڈیٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا کہ ہم کنسیڈر کریں کہ ہائی رسک ایریا پر ہماری انگیجمنٹ بجٹنگ کیا نیکسٹ پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہے جی کہ the manner in which the auditor to engagement team members need to maintain a questioning mind and to exercise professional in gathering and evaluating audit evidence اب کوشچنگ مائنڈ کے ساتھ اور پروفیشنل اسکیپسم کے ساتھ اس آڈیٹ ٹیم ممبرس کو آڈیٹ پروسیجرس پرفارم کرنے ہوں گے لہذا اس چیز کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ کس حد تک انہیں اس کے بارے میں انسٹرکشن دی جا رہی ہیں next comes the results of previous audits that involved evaluating the operating effectiveness of internal control اب یہ وہ والی بات ہے کہ پریویس آڈیٹ سے ہمیں جو انٹرنل کنٹرول کی افیکٹونیس کے بارے میں معلومات ملی اور پھر اگر وہ ویک تھے تو ہم نے مینجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے مینجمنٹ کو انفارم کیا اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ مینجمنٹ نے کیا اس کے اوپر اسٹیپس لیے اس مینجمنٹ لیٹر کو وہ جو پچھلے سال ہم نے بھیجا تھا کس لیول پر کنسیڈر کیا گیا اس کے مطابق اب آڈیٹ اسٹریٹجی بنائی جائے گی next comes next comes volume of transaction which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control اب دیکھے نا ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے آڈیٹر نے جو اپنی آڈیٹ انگیجمنٹ ٹیم کو ڈائریکشن دینی ہے کہ وہ آڈیٹ پروسیجرس یہ والے اپنائیں وہاں پر آڈیٹر ولیوم آف ٹرانزیکشن کو دیکھے گا کہ کیا اتنے آف ٹرانزیکشن کی موجودگی میں ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے جو آڈیٹ ایویڈینس حاصل ہو رہے ہیں وہ کافی یا ہمیں ٹیسٹ آف ڈیٹیلس کی طرف جانا پڑے گا لہذا volume of transaction of the audit client matter کرتا ہے اس کے مطابق پھر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے نیکسٹ پوائنٹ از امپورٹینس اٹیچ ٹو انٹرنل کنٹرول تھرو آؤٹ دا اینٹی ٹو دا سکسفل آپریشن آف دا بزنس کہ انٹرنل کنٹرول کو کیا امپورٹینس دی جاتی ہے تھرو آؤٹ دا اینٹی اب آپ جو آڈٹ کر رہے ہیں اس میں آپ انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کر رہے ہیں انٹرنل کنٹرول پروسیجرز دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہیں اور کیا آڈٹ کنٹرول آبجیکٹو پورا ہو رہا ہے یا نہیں وہاں پر وہ کنٹرول آبجیکٹو کا پورا ہونا اور کنٹرول پروسیجر کا درست اپنایا جانا یہ آپ انٹرنل کنٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں لہذا اس جگہ پر اس کو کنسیڈر کرنا لائک آڈیٹ اسٹریٹجی بنانے کے دوران اس پوائنٹ کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے نیکسٹ پوائنٹ کامس سگنیفیکینٹ بزنس ڈیولپمنٹس افیکٹنگ دا اینٹی اب اس پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کرنا کہ کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن کوئی بزنس پروسیس کی چینج کوئی مرجرز کوئی اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کوئی مینجمنٹ کے لیول پر چینج اب ان چیزوں کی موجودگی میں آڈیٹ اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو بزنس کو افیکٹ کر رہی ہیں تو آڈیٹ اسٹریٹجی اکارڈنگلی بنائی جائے گی نیکسٹ کامس سیگنیفیکینٹ انڈسٹری ڈیولپمنٹس انڈسٹری نے کوئی نئی ریگولیشن نکال دیں اب جی اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا جو بزنس ہوگا جو کمپنی ہوگی وہ فلانی ڈیٹ کو فائنینشل اسٹیٹمنٹس کلوز کریں گے ان کی بیلنس شیٹ ڈیٹ یہ ہوگی اس طرح کی ریگولیشن موجود ہیں کوئی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کی تبدیلی اب یہاں پر انڈسٹری سے متعلق جو بھی بات چیت ہوگی اس کو آپ ڈائریکشن کے اندر کور کریں گے آپ اپنے آڈٹ سٹاف کو آڈیٹ انگیجمنٹ ٹیم کو جب انسٹرکشنز دینے جا رہے ہیں ان کے لیے جو آڈیٹ اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں وہاں پر اس چیز کو خاطر میں لائیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں انڈسٹری سے متعلق جو اس کمپنی کو افیکٹ کریں گے تاکہ آپ کی آڈیٹ انگیجمنٹ ٹیم وہاں پر زیادہ ویجیلنٹ ہو اور اکارڈنگلی پروسیجرز اپنائے نیکسٹ پوائنٹ از سگنیفیکینٹ چینجز ان دا فائنینشیل رپورٹنگ فریم ورک جیسا کہ نئے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ آ گئے یا فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ یا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو آلریڈی ایگزٹنگ ہیں ان میں کوئی تبدیلیاں رونما ہو گئیں اب ایسی صورت میں آپ کو اپنی آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کے لیے ایسی ڈائریکشن دینی ہوں گی تاکہ یہ تمام تبدیلیاں بھی جو ہیں ان پر آپ کا آڈٹ اسٹاف جو ہے وہ پروپرلی پروسیجرز لگا رہا ہو ان کی پروپر اپلیکیشنز دیکھ لو دیکھ رہا ہو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ تبدیل شدہ ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی جا رہی ہیں یا نہیں لہذا آڈیٹ اسٹریٹجی میں آپ کو اس چیز کو بھی خاطر میں لانا ہوگا نیکسٹ پوائنٹ پوائنٹ از از وچ دا لاسٹ آف ادر سیگنیفیکینٹ ریلیونٹ ڈیویلپمنٹس جو کہ فار ایگزامپل لیگل انوائرمنٹس میں تبدیلی لے کر آ رہی ہیں اور الٹیمیٹلی اینٹی کو افیکٹ کر رہی ہیں کوئی انوائرمنٹل پولوشن کے ریفرنس میں اگر کوئی تبدیلیاں آئی ہیں لا کے اندر اور وہ ہمارے آڈٹ کلائنٹ کے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہوں گی تو ہماری آڈیٹ اسٹریٹجی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس چیز کو بھی آپ خاطر میں لائیں گے سو so جناب یہ مختلف ہم نے ایگزامپلس دیکھی جس میں کہ ہم نے بے شمار میٹرس کو کنسیڈر کیا وائل ڈیولپنگ اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی سو ہم جو کچھ سیکھ چکے آڈیٹ پلاننگ کے ریفرنس میں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آڈیٹر کبھی بھی آڈیٹ پرفارم نہیں کرے گا اس نے اس کو پلان نہ کیا ہو اور اس پلاننگ میں دو چیزیں ہیں ایک اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی اور دوسرا آڈیٹ پلان اسٹریٹجی میں ڈیٹیل کے ساتھ پوری اسٹریٹجی ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا کس سے کیا کام لینا کس کو کہاں ڈپلوائے کرنا ہے ہائی رسک ایریاز کون سے ہیں زیادہ امپورٹینس کی حامل کون کون سی اکاؤنٹ بیلنس اور کلاسز آف ٹرانزیکشن ہیں ان سے متعلق ایسرشنز کو کس طرح سے ویریفائی کرنا اور پھر آڈٹ پلان کے اندر ہم نے آڈٹ پروسیجر کے بارے میں پلان بنانا کہ کون کون سے آڈٹ پروسیجرز اپنائے جائیں گے رسک اسسمنٹ پروسیجرس کنٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے procedures different regarding classes of transaction account balance and disclosure کے لیول پہ پروسیجرس اور پھر اس کے لیے ہم آڈیٹ پروگرام تیار کرتے ہیں سیٹ آف انسٹرکشن جو کہ ہم نے اپنے آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم کو دینا ہوتی تاکہ بڑا ایفیشنٹ اور افیکٹو قسم کا آڈیٹ پرفارم ہو سکے نہیں جی دس واز آل اباؤٹ پلاننگ دس از آل اباؤٹ آڈٹ پلاننگ اب ہماری آخری بات ہوگی نیکسٹ لیکچر کے اندر دیٹ ول بی اباؤٹ آڈیٹرز رپورٹ کہ جی اتنی آڈیٹنگ ہو گئی ہم کنکلوژ ڈرا کر چکے اب آڈیٹر نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ کس طرح کی ہوگی تو جی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم آڈیٹر رپورٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ